سورہ الگ مکی ہے انیس آیات اور پہلی وحی ہے نزول میں اول ہے ایک موجودہ تنقید میں چھیانوے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مکم کرما چھوڑ کر آپ جب میں غار کے اندر عبادت کرنے جاتے ہیں اور آپ اصل میں بچنا چاہتے تھے اس ماحول سے جس میں لوگ بتوں کو پوچھتے تھے ایک ایسے ماحول سے آپ پردہ کرنا چاہتے تھے جس سے وہ بتوں کو پوچھتے تھے ناسارا اور ناروا ماحول سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے اس کے لیے یہ موجود ترین جگہ تھی ایک تو مکہ سے قریب تھی دوسرے حجر اسود اور کعبے کے سیٹ میں تھی وہاں سے کعبے پر نظریں پڑتی تھی نظر کعبہ عبادت ہو آپ سے پہلے بھی جو یہاں سے گزرے تھے انہوں نے غار میں عبادت کی ایک دن آپ کی خدمت میں فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آپ کو کہا اقرا جس میں رب الذی اقرا پڑھیے آپ نے کہا ماں نب قارب میں وہ نہیں جو پڑھ سکتے تین چار دفعہ سینے سے ملایا اور پیچھا اور پھر کہا اقرا جس میں رب الذی خلا آپ گویا ہو گئے اور یہ پانچ سارے سے ابتدائی نازل ہو گئے اقرا جس میں رب الذی خلق پڑھیے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا عجیب بات ہے پہلا لفظ آپ کو ہے یہ پڑھ آپ پڑھ تو ہمارے اسلام میں پڑھنے کا بڑا رواج ہو گیا ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے پڑھتے ہماری وہی پڑھنے کی اتنا پڑھنا پوری دنیا میں کہیں جیتے ہیں اسلام میں چھوٹے بچے دیکھو نہ ذرا پڑھ رہے ہیں ذرا بڑے ہوتے تجویز پڑھ رہے ہیں تھوڑے اور بڑے ہوتے کتابیں پڑھتے اور کتابیں پڑھنے کے بعد تو یہ موت کتابیں ہی کتابیں ہے انسان امین الف پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اشارہ ہے کہ ابتدا مشکل ہوتی ہے یہ خراب رب کلا کرم پڑھیے آپ کا رب سکیے بہت سکیے اللہ کرم اللہ جی علم قلم جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے علم انسان ما لم یادم لیکن سکھائے انسان کو وہ جو جانتا نہیں اس میں سے بھی بھی ان دل انسان ہرگز نہیں انسان سرکش ہوتا ہے ہر رہا سہنا جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے ان دب اور رب کی طرف اس کو واپسی ہے انسان ذرا سا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو رجیب غریب ہو جاتا ہے ارے تنہا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو روکتا ہے آپ تک میرے بندے کو اجازت اللہ جب وہ نماز پڑھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے تھے تو مشرقین رکاوٹ ڈالتے تھے ہر آئے تھا انسان آنند ہوتا آپ نے دیکھا اگر ہے پیغمبر ہدایت پر او ہمارا بے تقوا یا وہ فیصلے اور حکم دیتے پرہیزگاری کا ہر آئے تھا ان کا زبر طلّہ آیا آپ نے دیکھا ہے جب کہ وہ جٹلائے اور وہ منہ موڑے یعنی ایسا شخص جو پیغمبر کی تصدیق نہ کرے تجدید کرے علم یا علم جانا نہیں بین اللہ حرا اللہ جس دیکھ رہا ہے کل ارگز نے ملے علم ہی اگر یہ منع کرنے سے باز نہیں آیا جنس فام بن ناسیا ہم پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے ناسیت ان کاغبت ان خاصیا خطا کار فلید و دیا یہ پکارے اپنے ہم مجلسوں کو سند اور زبانیا ہم بھی پکارتے ہیں جہنم کو اللہ تو اس کی بات مت مانو اسد سد کرے اور بڑھ پائے یہ ابتدائی آیات علماء لکھتے شروع کی پانچ پہلے بور بات نازل ہوئی اور اس میں پورا نظام زندگی کا بیان ہے اور جو تکلیف ہے پریشانی ہے پیش آنے والی ہے ان کا بھی ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد